حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو بہت زیادہ لانت کرنے والے ہوئے وہ کسی کے سفارشی یا گواہ نہیں بن سکیں گے سننے ابو حدیث نمبر چار ہزار نو سو سات